چلنے کے لیے عمل کے لیے اسلام کو میں نے پسند کیا یہ آیت یہ بتا رہی ہے اس کا نزول جو نازل ہوئی آیت یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا اثر کا وقت تھا اور عرفہ کے میدان میں بھی جبل رحمت کے قریب یہ آیت نازل اس میں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ دین مکمل ہو چکا تمہارے لیے میں اسلام کو پسند کیا اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام بحثیت دین یہ چلے گا اس کو پسند کیا میں دین مکمل ہو گیا تب اس کے اندر کسی چیز کے داخل کرنے کی اور کسی چیز کی نکالنے کی ضرورت باقی نہیں رہی اب مکمل ہو گیا کوئی نقص نہیں ہے اس کے اندر کچھ ہٹائے کچھ بڑھائے باقی نہیں ختم ہو گیا اللہ فرماتے دے دین مکمل کر دیا میں یہ آیت سن کر اور صحاب کرام تو خوش ہو رہے تھے لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے تھے وجہ پوچھی گئی خود رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس میں اطلاع ہے کہ اب شاید آپ زیادہ دن دنیا میں نہیں رہیں گے کیونکہ جس مشن کو لے کر آئے تو ہو گیا وہ رہنا اللہ تعالیٰ اسلام کو لے کر آئے تو کامل ہو گیا وہ دین مکمل ہوگا جس کام کے لیے آپ تو کام ہو گیا جب کام ہو گیا تو پھر آپ شاید واپس بلا لی جائیں گے اور وسلم نے فرمایا کہ صحیح ہے بس یہ فرمایا اور صحابہ خوش ہو رہے لیکن عمر فاروق رو رہے اور واقعہ ہوا بھی ایسا ہی اس آیت کے نازل ہونے کی اسی پر ایک دن اکیاسی دن کے بعد اب وسلم دنیا سے چلے گئے احکام کے اعتبار سے سب سے آخری آیت تھی کہ تین مکمل ہو گئے اب اس میں کہیں سے کچھ گھساؤ مت کہیں سے کچھ نکالو مت ختم ہو گیا اللہ فرما ہو گیا ایک آئے ذہن میں رکھے ہوں ایک اور واقعہ حدیث کا بھومکا ہے سر جاوید رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تورات کے ایک نسخے کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے آئے عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخت من بہت فقال یا رسول اللہ حاضی نسخت من المتورہ اور آ کر کہا اللہ کے رسول یہ تورات کا ایک نسخہ ہے ایک صحیفہ تو رات آسمانی ہے السلام پر نازل ہوئی اللہ کی کتاب ہے اور آ کر کہا یار سلم یہ جو وسلم خاموش رہ گئے کچھ نہیں فرمایا رابی کہتے ہیں جاوید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت عمر اس کو پڑھنا شروع کر دیا فضال یا پڑھنا شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر بدلنا شروع ہوا چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہو گئے مجلس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سکیلت کا سوا کی ماں ترا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے والیاں تم پر روئے عمر تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیا جانت دیکھو ذرا رسول اللہ علیہ کے کی فنظر عمر اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاتم النبی گین کے چہرے کو دیکھا پریشان ہو گئے اور کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں ہم راضی ہو گئے اللہ سے بحث کے رب کہ وہ ہمارے رب ہیں اور اسلام سے ہم راضی ہو گئے کہ وہی ہمارا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گئے کہ وہ ہمارے نبی ہیں فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدی نس محمد بھی اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی قسم کھا کر آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسا اگر حضرت موسا ظاہر ہو جائیں صاحب تورات ان پر تورات نازل ہوئی کتاب کو تم پڑھ رہے تھے ابھی وہ صاحب کتاب آ جائیں یہاں پر فتبا تم ہو وہ ترق تمو نہیں لزل تم منگ سبھی تم ان کی اتباع شروع کر دیے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا تم نے اور تم نے مجھ کو چھوڑ دیا تو لزل تم منگ سوائے تو تم راہ راست سے پھٹک جاؤ گے تورات آسمانی کتاب صاحب تورات اللہ کے نبی حضرت موسا وہ تورات پڑھی جا رہی ہے حضرت موسا کے ظہور کے بارے میں کہ وہ آ جائیں اور اس نبی کے پیچھے بھی چلنا تم شروع کر دیے تو یاد رکھنا کہ تم راہ راہ سے ہٹ جاؤ گے بھٹک جاؤ گے نہیں چلنے کا پھر آگے فرمایا اگر حضرت مصعل سلاط السلام زندہ رہتے وادرا کا نبوتی میری نبوت کو پاتے لگ صاحب شریعت حضرت موسا صاحب کتاب اللہ کے نبی بھی میری اتباع کرتے ہو اپنی شریعت نہیں چلا پاتے اور ایک روایت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مند اللہ ربا ابو السلام جیت ابو السلام دینا ابھی محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا مزہ چک لیا وہ آدمی جس نے اللہ کو کے طرف مان لیا اللہ کو بہت اللہ کو رب تسلیم کر لیا پرور مان لیا اللہ ہمارا پروردگار رب ہے دوستو ایک سب حدیث میں نے اپنے بڑوں سے سنی اور کتابیں بھی میں نے دیکھی جب آدمی پر بلائیں آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں پہلے پہلے صبر کر لیا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ جب کچھ بڑھ گیا معاملہ مصیبتیں کی مصیبتوں کی مدت لامبی ہو گئی صبر کا پیمانہ توڑ دیتا آدمی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کب تک صبر کب تک برداشت ہو کر کب رہوائیں گا نوز اللہ اللہ کب تک یہ حالات پوری کب تک جڑ ہوں وغیرہ وغیرہ حدیث میں آتا حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا جو میری بلاؤں پر صبر نہیں کر سک رہا ہے اور میری خزا اور قدر سے راضی نہیں ہے میرے تقدیر کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے فلیت تفیظ رب سوائی میرے علاوہ کسی اور کو اپنا رب تلاش کر لے رب بنا لے چھوڑ دے مجھ کو جاؤ کچھ اور تو بنا لو اگر مصیبتیں تم سہار نہیں سکتے میرے تقدیر کے پر تم راضی نہیں کسی اور کو رب بنا لو چھوڑ ترین ہوئی مالک ہے رب ہے وہ پروردگار ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دھلاتی ہے نہلاتی ہے کھانا بھی کھلاتی ہے کپڑے بھی پہناتی ہے لیکن بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں مارتی بھی ڈانٹتی بھی ہے بہت زور سے بھی مارتی ہے دھکل بھی دیتی ہے ہوتا ہے ماں تو ماں ہی ہے ماں ہی ہے ایسا ہے کہ مار کے وقت میں وہ ہٹ جاتا نہیں نہیں ماں نہ ہوتی ماں ہے ستر ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے اللہ ہے ایک ماں کے فیل پر راضی ہے جی ڈانٹ ڈپٹ پر راضی ہے تو پروردگار کے فیل پر راضی نہیں مانگنا الگ چیز ہے راحتوں کو مانگنا آتے کو مانگنا لیکن آگے تو بے صبری کے کلمات اور ناراضگی کا اظہار سب ترین اللہ کی فرمایا ایمان کا مزہ اس نے چک لیا جو اللہ کو بحث کی طرف مان لیا راضی ہو گیا تو میرا پروردگار اور اسلام کو بحثی کے دین تسلیم کر لیا دین شریعت میں میرے لیے اسلام جس سے راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو ہوگا اس بات پر کہ ان کو نبی مان لیا جو یہ تین کام کر لیا ایمان کا مزہ چھٹ لیا صبح شام کی دعا میں دعا ملتی ہے میرے دوست دو بزرگوں اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے صبح ہو تو تو بلّہ ربا وبل اسلام دین ابھی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہے میں راضی ہوا کہ اللہ میرا پروردگار میرا رب وہ ہے وہ میں راضی ہوں میں خوش ہوں میرے پروردگار سے میں خوش ہوں اور اسلام ہی میرا دین ہے میں اس سے خوش ہوں گا اسلام سے ہٹ کر ادھر جھاگوں گا نہیں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی میں اس سے راضی ہوں صبح میں اس دعا کو پڑھی اور شام میں دعا حدیث میں دعائیں ملتی ہیں مانو کے سمجھ کے ساتھ پڑھیے یہ قرآن مجید کی آئے یہ حدیث مبارکہ یہ دعائیں بتا رہی ہیں کہ ایک مومن کے لیے ایک مسلمان کے لیے اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے کوئی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کوئی اور ہمارے لیے آگے نہیں ہے قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی اور چیز نہیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں یہی ہمارا سرمایہ ہے یہی ہمارا یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے موت تک دوستو یہ کہنا کہ شریعت میں قانون اسلام میں گڑبڑ ہے نقصان ہو رہا اس کو ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ یہ لگاؤ یہ نکالو ہاں؟ یہ اسلام کے اپنی غلطیاں نہیں ہیں قرآن اور حاضی قوانین اسلام میں کوئی گڑبڑ نہیں وہ تو خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے خالق کائنات کا بنا ہوا ہے جس نے دنیا کو بنایا اسی کا قانون ہے طلاق کا نکاح کا جو بھی ہے نا چاہیے قرآن مجید اسلام کا قوانین پوری کے بنائے ہوئے فالٹ اس میں نہیں اس میں جس کو فالٹ نظر آ رہا اصل فالٹ اس کے آپ کے اندر کا ذہن کا فالٹ ہے گڑبڑ اس کی ہے جیسے مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا نا بازار میں افشی جا رہا تھا جانتے نا کالا آدمی بالکل کالا جا رہا تھا تو بازار میں جگمگاتا ہوا چمکتا ہوا آئینہ نظر آیا اس کو مکرا ہے تیزی سے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا اٹھا لے کے دیکھا آئینے میں ایک دم دادا نکلے ہوئے کالا پتا گندا بولا تیرے کو سواس سے پھینکے گئے لوگ آئے ادھر بولے کوئی اور چیز تو نہیں دکھ رہی یہاں پر بولے وہ ایسا خراب ہے بول کے تیرے کو پھینکے گئے بولے یہاں پر انہیں یہ بول رہا تھا لوگ ہنس رہے تھے کس کو بول رہا ہوں فالٹ آئینے کا ہے وہ بادشاہ تمہیں سے ہو اور جو فالٹ جو نکال رہے ہیں نا نقصان نقصان نکال رہے ہیں وہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ ہے وہ آپ ہے وہ آپ کا ہے وہ اور جیسے تھالوں سے اللہ کے بعد واقعہ فائن کیا پہلے زمانے میں بچوں کو یہ پیمپر اور پھالیاں آنے تھے نا ڈائریکٹ معاملہ تھا دلائد سے بچوں کو اور دھلا رہی تھی بچے کو چاند چاند بول کے آواز لگی باہر چاند کا کے چاند دکھ گیا چاند دکھ گیا چاند گیا انہیں وہ دھونا ادھورا چھوڑ دے کے صحیح صاف صفائی نہیں کر کے بھاگی اٹھائی چاند دیکھیں گے جیسے عورتوں کی عادت گاؤں کی عورتوں کی چہرے پر ہاتھ رکھ لے کے نگاہیں اوپر اٹھائی چاند کی طرف تو چاند نظر آ گیا خوش ہو گئی مگر کیولی اب کے چاند میں بدبو دکھری ہو جاتی ہے چاند تو نکل گیا برابر کیا جو سڑا ہوا دکھ رہا چاند رہتے اور کس کو بو تو نہیں آ رہی نا ماں بعد میں اگر کو ہاتھ دھولے گا ماں ہاتھ ہاتھ کی بلا ہے پوری ہو تو ہاتھ میں دھولے گا کہ چاند کے اوپر لگا رہی ہے تو بچی آج جو طلاق کو قرآن کو حدیث کو اسلام پر جو فاٹ رہے نا وہ حبشیاں ہو وہ وہ دیہاتی عورتیں صاحبہ ان کے ہاتھوں میں ہو سڑان اور بدو ان کے ہاتھوں میں ہو وہ مقروف گری چہرہ ان کا اپنا ہے وہ جس میں نظر آ رہا اب اپنا علاج کر لو پہلے اس میں نہیں ہے جی کچھ بھی کچھ بھی نہیں ہے ایک دم کھڑا بالکل سیدھا بتاؤ طلاق تین مرتبہ طلاق دینا ایک مشت حرام ہے نہ جائے اگر دے دیے تو ہو جاتی طلاق یہ اسلام کا قانون ہے طلاق دینے کا طریقہ وہ نہیں ہے طریقہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق دے دیں مت حالات مطلب کر تو واپس لوٹا لے بات ختم نہیں لوٹا تو ایک مہینے کے بعد ایسا ہے مگر اگر کوئی ایک ہی مشت میں تین مرتبہ دے دیا تو ہو جاتی مگر حرام ایسا کرنا حرام گنا گنا ہے ناجائز ہے مگر اس کے اثرات تو ہوتے گناہ میں گٹا ہے کیا غیبت کرنا آرام ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے نہیں ہوتے جھوٹ بولنا آرام ہے چغلی کرنا حرام ہے سود کھانا حرام ہے نہیں تو حرام ہے نا اسلام نے حرام کیا ہے زنا کرنا حرام ہے نا حرام زنا. مگر کرے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے نہیں نہیں زنا بچے نہیں ہوتے اس سے ہوتے اس کے اپنے اثرات ہیں حرام اپنی جگہ پہ لیکن اس کے اثرات ہوتے برابر ایسے ہی چلا اب یہ بولنا کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے جی عورتوں پر احسان اسلام کا ہی ہے آپ پوری تعریف پڑھ لیجیے آپ انسانیت کی تاریخ سب سے پہلا جو حق دیا وہ اسلام نے دیا کو وہ کسی نے نہیں دیا حجی صاحبوں بچی کو پیدا ہونے کا حق بھی نہیں تھا جی اگر پیدا ہوگی تو ختم برسات دفن کر دیتے قرآن مجید نے پہلے وارننگ دے دی وہ عید المعود قتلت محشر میں یہ بھی عدالت قائم ہوگی کہ زندہ کر ہو زندہ لڑکیوں کو جو جیتے جی دفنایا گیا ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا کیوں دفنایا گیا تھا تم کو یہ قرآن مجید نے کہا قرآن مجید کیا ہے کیوں قتل کرتے ہو بچوں کو بچوں کو دفنا دیتے پیدا ہوتے کی دفنا دیتے جینے کے آنے تھا تھا پیدا ہونے کے آنے تھا وہ آگے کیا آپ حقوق رام وہ بات کی بات نہ چھوڑو عورت کو پیدا ہی ہونے نہیں دیا جاتا تھا اسلام سے پہلے اسلام نے دیا ان کو پیدا ہونے دو ان کو مارو مت اگر مارو گے تو کل قیامت سے پوچھو گی وراثت میں حق دیا ان کو اور فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مردوں کے لیے حق ان کا بھی حق ہے ان کا بھی قرآن مجید کہہ دیا ان کے اپنے حقوق بتائیے نہیں کیا ان کے اپنے حقوق بتائیے نہیں کیا قرآن نے دیا جاہلی تمشا کی سے شہر نے کہا عورت کنیز بن کر خادمہ بن کر باندی بن کر عورت کنیز بن کر دنیا میں جی رہی تھی خونے جگر کے خطرے خاموش دی رہی تھی فطرت یہی سمجھ کر ہوٹوں کو سی جی رہی تھی مردے سے تھی وہ بدتر کہنے کو جی رہی تھی کچھ بھی نہیں تھا اس عورت اس وقت جب شابانوں کا کیس اٹھا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے مدرسے میں مسلم پرسن اللہ کے اجلاس ہو رہے تھے تو بنگلور میں بھی اجلاس ہوا ہم پڑھ رہے تھے اس وقت میں تو بڑے ہنگامے چلے بہت ہنگامے اور اس وقت میں بارات والے عورتوں سے پوچھ رہے بھائی تم بتاؤ تم بتاؤ اسلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے اسلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے پوچھتے نا تو ایک عورت نے اس میں کہا تھا اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے اسلام نے ہم کو کیا دیا ہے کہ اسلام کے فور میں بات کریں ایک مفکر نے بڑی مانا خیر سوچی لگائی تھی بڑی اچھی بات سب طرح کیا تھا کو اسلام نے کیا دیا کیا دیا یہ بولتے بولتے تاریخی اور قرآن حدیث کے حوالے دیتے دیتے آخر میں لکھا حتیٰ کہ ایک عورت کا کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ اسلام نے مجھے کیا دیا یہ بولنے کا بھی اسلام نے دیا وہ بولنے کی بھی قابل نہیں تھی عورت وہ جینے کی پیدا ہونے کے قابل کوئی قابل نہیں سمجھا جا رہا تھا اور آگے کی بات کیا اور ایک بات میں دوستوں بزرگوں یہ خارجی اتنا ہے خارجی حملہ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کو جو جا رہا ہے مسئلہ ہے خارجی حملہ ہے دیکھو حفاظت دو طریقے سے ہوتی ہے ایک داخلی اور ایک خارجی ہم نے اپنے اندر اسلام کو کتنا لاگو کیا وہ بولو آپ جس پر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا مسئلہ نہیں بنا بالکل چھوٹ ہے کھلا ہے اس پر ہمارا عمل کتنا ہے یہ بولیے شادی میں پٹاخے پھوڑنے کا قانون ہے کیا ہمارے پاس شادی کرنا تو پٹاخے پھوڑنا ہے کوئی ہے نہیں ہے نا قانون پٹاخے کہیں کو پھوڑ ہیں جہیز لینے کا قانون ہے کیا نہیں تو شادی نہیں کرنا ہندوستان کے قانون ایسا ہے نہیں ہے نا ویڈیو کا قانون ہے کیا شادی کرنا ہے مسلمان یا غیر تو ویڈیو لینا کمپلسری ہے قانون ہے ہے نہیں ہے نا ریگولر ہے ویڈیو کیا ہندوستان میں شہری رہ کر جینا ہے تو بھائی داڑھی کٹا کے رہنا ورنہ داڑھی نہیں کٹانا ورنہ بغیر بغیر داڑھی کٹا کے نہیں رہنا ایسا ہے کوئی ہے قانون ہے یہاں پر نہیں ہے نا تو کہیں کاٹ رہا داڑھی یہ شکوا کس سے کرنا یہ گلا کس سے کرنا شادیوں میں اسراف نہیں کرنا خیر اسلام کا قانون ہے نا کروڑوں کے کوئی قانون بنا کے یہاں پر اسراف کون پھر کر رہے اسراف کیوں وجہ کیا کر کون سا قانون ہے نہیں ہے نا خود سے کر رہے نا کام سودی لین دین حرام ہے نا اسلام قانون نہیں لینا پڑتا بالکل ہے کیا یہاں پر قانون حتیٰ کہ مسلمان بھی ایک دوسرے کو پیسہ جاتا سود لینا بول کے ہے یہاں پر قانون رشوت لینا بلکہ قانون ہے کیا نہیں ہے نا نہیں لینا ہے نا اسلام کا قانون نہیں ہے نا کیوں لے رہے ہیں گائے کٹا رہے ہیں داڑیاں ٹائی کہہ کو لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں ٹائی بچوں کو واپس کیوں بجا رہے ہیں گھروں کو اور مزید جہیز لاول کر ہے کیا قانون یہ نہیں ہے نا اندر سے کھوکھلے ہیں پیارے بھائیو ہم اندر سے کھوکھلے ہیں وہ خارجی حملہ اس وقت تک کارگر نہیں ہو سکتا جب تک یہ داخلی طور پر ہم کمزور نہیں ہے ہم کو خود اسلام کو مٹاتا ہوا ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم اپنے گھروں سے اسلام کا جنازہ نکالتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم ہم ہیں ہم خود اپنے ہاتھوں سے اسلام کا جنازہ اٹھانے پہ تلے ہوئے ہم کڑوی گڑوی لگ رہی ہوگی بات مگر ہے بات سیدھی بات بتا رہا ہوں بات کڑوی لگ رہی ہوگی آپ کو اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہماری شادیوں میں ویڈیو نہیں آتی اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہماری بچیاں جوانی کی تلیز پار کر کے نہیں بیٹھتی اگر ایسا نہیں ہوتا تو مسجدوں میں نکاح ہونے کے باوجود ویڈیو نہیں آتا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اسراف نہیں ہوتا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر رہن کے کاروبار ہماری کالونیوں میں نہیں چلتے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے درمیان میں خور نہیں پنپتے اگر ایسا نہیں ہوتا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرتا یہ خود کا ہے رونا یہاں پر آپ کا لے کے بیٹے باہر کے باہر کی لڑے ہے اپنی جگہ پہ یا اندر سے کھوکھلے میرے دوستو اندر سے کھوکھلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک چھ فٹ اور پانچ فٹ کی کہ اس مجسمے کو چھوڑ کر اور ہماری چار دیواری کو چھوڑ کر بیرونی پوری دنیا پر اسلامی پرچم لہرائے لیکن ہمارا ہماری جان ہمارا جسم ہمارے معاملات ہماری مسجدیں میرا اپنا گھر میری اپنی آنکھیں میرا اپنا وجود اسلام سے سٹا ہوا رہے کون سے کون سا مطالعہ کر رہا ہے اپنے اوپر اسلام کو کے پرچم کو بلند کرو اپنے گھر پر اسلام کے پرچم کو لہراؤ اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرو پھر اس کے بعد بولو لوگوں تمہیں حق نہیں ہوتا ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کا نہیں ہوتا ارے وہ کچھ آتے ہی نہیں وہ نیت سے اگر ہم مضبوط ہیں تو ہوتا ہی نہیں بتاؤ آپ کو میں ایران کا دسترخوان ہے حجیب عبد المان دسترخوان پر کھا رہے ہیں جی کھا رہے ہیں دسترخوان پر ایک دانہ گر جاتا ہے اٹھا لیتے ہیں ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا بڑے لوگوں کو دسترخوان ایک دانا ہے سنت ہے نا اٹھا کر کھانا اٹھا کر کھانا سنت ہے نا ایسا کئی گھروں میں کھا لیتے یہ لوگ کیا سمجھیں گے آپ نے کیا فرمایا ہاں تر تو سنت حبیبی رہا ادائی تو مخاب میں ان کے خوبوں کی خاطر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا پھر کیا خیال ہے شادی خانہ سے کھانا مٹن چکن میٹھے بلدیا کی کنڈیوں میں جانے والے کس منہ سے کہیں گے کہ شریعت پر جی، شریعت کو نافذ کرو کیا کہیں گے یہ سنت ہماری ہے اور عمل ہمارا کیا ہے کیا ہے دوستوں اپنی فکر کرو اپنی فکر کرو اپنے اوپر جان کو نافذ کرو پھر دعائیں کرو کہ مالک یہ جو نگاہیں اٹھ رہی ہیں یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں ان ہاتھوں کو ختم کر دے مالک آپ ان نگاہوں کو چھٹا دے مالک ان کے خواہ کو کمزور کر دے ان کے ارادوں کو تفا کر دے دعائیں کیجیے گا اپنے اوپر نافذ تو اس اور ایک بات اب کرو میرے دوستوں اتنے حالات چل رہے ہیں اتنے سنگین ہے معاملات جی پرچے دیے گئے گزشتہ پام دیے گئے کہ ایک ایک کم از کم سو سو بھر کے لائے اب سننے پر معلوم ہوا بٹے ایک روپیہ چارا نے بھی واپس نہیں آئے گئے تو فامات واپس نہیں آئے ہم یہ بولے تھے کہ وہ دو دو فارم سے دو دو سو فارما بھر کے لاؤ سمجھتا ہوں اور چھپا کے اصل اس ہو گیا ہم کم کتنا قرض ہے کتنا سوز ہے کتنا پیار ہے کتنی محبت ہے کتنا ولولا ہے کتنا جذبہ ہے دین کی خاطر اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں خیریت دوستو آپ کو بھی مرنا ہے مجھے بھی مرنا ہے حساب ہوگا کل قیامت کے دن کہ صحابہ نے دین کی خاطر دین کے تحفظ کی خاطر جانے دی تھی بچوں کا نذرانہ پیش کیا تھا گھر بار اجڑ گئے تھے کھیتی باڑی اجڑ گئے تھے ان کے چہروں کا مسئلہ ہو گیا تھا نہ کر کان کاٹے گئے تھے دین کی خاطر صدی کے بعد آنے والے مسلمانوں سے جب پوچھا جائے گا کہ دین مٹ رہا تھا تمہارے زمانے میں تمہارے ہاتھوں میں فون دیے گئے کہ تم یہ کہہ دینا کہ ہم کو صرف اسلام پسند اسلام کے علاوہ اور تم فالو نہیں کریں گے وہ فارم تم بھر کر نہیں لا سکے کل قیامت میں کی پوچھ ہوگی انتظار کیجیے موت کا میدان محشر کا انتظار کیجیے کہ دین مٹ رہا ہے دین کے بارے میں دین کے خلاف کھلانے چل رہے اور ہم خواب خرگوش غفلت کا پردہ ہے مزے میں سو رہے اپنی نوکری اپنے کاروبار اپنے بچوں کی پڑھائی اپنی زندگی جانوروں کی زندگی میرے دوستوں کی دین مر رہا ہے دین مٹ رہا ہے سنگین حالات ہے باموں پر دستخط کریں کہ نہیں لا سکتے اللہ اپنی فکر سے بچائے اور اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں ہم ہوش میں آ جائیں دوستوں پھر میں کر رہا ہوں کہ فارم جو دیے گئے زیادہ سے زیادہ مقدار میں چھاپ کے لائے اللہ ہماری کابشوں کو قبول فرمائے ہل کالونی کے مرحوم جناب راحت الدین صاحبہ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے انشاءاللہ نماز جنازہ بعد نماز اثر اسی مسجد میں ہوگی اور تدفین چشتی سمن کے قبرستان میں ہوگی اور ایک ہے محترمہ خسرا جبی اہلیہ محمد سیف اللہ شریف کو دماغ کا کینسر ہوا ہے آپ حضرات سے خصوصاً دعائیں گزارش ہیں سارے مریضوں کے لیے شفاعتي في ذلك دعائي في ذلك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب